حضرت ابو حیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک عمرہ ایک حج کے برابر ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار نو سو ترانوے